کوئی انکار نہیں شریعت کی پامالی پر غصے کا آنا شریعت کی بے حرمتی پر غصے کا آنا یہ اللہ تعالیٰ سے بھی ثابت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت اور ایسے موقع پر اگر کوئی دین کی حمایت کرتا ہے شریعت کی حمایت کرتا ہے اور اس آدمی کی فیور کرتا ہے جو حق بولنے والا سچ بولنے والا تو شریعت میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ پرانے کریم میں فرماتے ہیں آج دن عرمان اللہ وقیر اللہ اندھی جو اللہ تعالیٰ کی محترم کردہ چیزوں اللہ کی عزت بخشی ہوئی چیزوں تعظیم کرے گا تو وہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے کابت اللہ شعار ہے شعار کا معنی جس سے کسی کی پہچان ہو اس کو شعار کہا جاتا ہے اس سے علامت کہا جاتا ہے مثلا آپ نے اپنے مکان کی پہچان کے لیے کوئی نام دیا یہ ہے یہ علامت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں اسلام کی پہچان کے لیے کچھ ایسی چیزیں رکھی جس کو اسلام کا شعار کہا جاتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام ہے تو کابت اللہ انہیں میں سے کابت اللہ کی تعظیم کرنے والا اماں کے نزدیک سب سے بہتر ہے لیکن یاد رکھو کابت اللہ جو ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے اور انسانوں کے دل میں بھی ایک اللہ ہے جس کو دل کہا جاتا ہے جس کو قلب کہا جاتا ہے جس کو ہدئی کہا جاتا ہے یہ بھی ایک اللہ کا کعبہ ہے اگر اس پتھر سے بنے ہوئے کعبہ پر اللہ کی تجلی اترتی ہے تو انسانوں کے دلوں پر بھی اللہ کی تجلی اترتی نہ ہوئی نہیں دل میں غریب یہ اسی دلیل ہے میں انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں روایتوں میں ہے کہ رب کریم نے حدیث قدسی میں اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوایا کہ میں آسمانوں میں نہیں سما سکتا میں زمین میں نہیں سما سکتا اگر میں سما سکتا ہوں تو مومن کے قلب میں سما سکتا ہوں مومن کے دل میں سما سکتا ہوں تو مومن کا دل بھی ایک اللہ کا کعبہ ہے اگر اس کعبہ کی تعظیم تقریم سب ضروری ہے تو ایک مومن کی تعظیم اور تقریم بھی ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر عربات میں یا مینا میں ایک لاکھ سے زائد جاج کرام اور ایک لاکھ سے زائد صحاب کرام اور ایک لاکھ سے زائد دیوانے اور عاشقین اسلام اور ایک لاکھ سے زائد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ان سب کے سامنے حضرت نے ارشاد فرمایا ان ندیمہ کو واموالکم وآراتکم حرام علیکم کم کا متی فی کم آجا فی شہرکم آزاد کم آزار اس مکت المقدمہ میں جیسے مکہ محترم جگہ محترم جیسے اس کی حرمت ہے اسی طرح یہ مسلمانوں تمہارا مال بھی محترم ہے کوئی کسی کے مال کو ناحق طور پر نہ لے ناجائز طریق پر کسی کا مال نہ لے باہ والوں دماغ کوئی کسی کی جان کو بلا وجہ نہ دے ہاں اگر وجہ ہے تو شریعت نے اجازت دی مثلا یہ کہ اس نے زنا کیا اور شادی شدہ تو شریعت نے سنسار کرنے کی رجم کرنے کی اجازت دی اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا بنا وجہ تو پرشاسن اس کو قتل کرنے کی اجازت دی یا مرتب ہو گیا تو قتل کرنے کی اجازت آپ اس کے علاوہ کسی کا جان دینے کی اجازت نہیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اور وہی عبد المنا جہنم خالدن فی جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا بنا تو اس کا بدلہ جہنم ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا فزا جہنم خالدن فی بتا یہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا اس لیے انسان کا مال بھی محفوظ انسان کی جان بھی محفوظ اور انسان کی آبرو اور عزت بھی محفوظ وہ آراضم ہو کسی کی عزت نہ لی جائے کسی کی عزت نہ لوٹی جائے کسی کو ذلیل نہ کیا جائے کسی کو نہ ستایا جائے کسی کے قلب کو نہ بھید پہنچائی جائے کسی کے اوپر حملہ نہ کیا جائے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے دلوں پر حملہ کرتے ہیں لوگوں کے دلوں پر حکم لگانے پر آ جاتے ہیں شریعت میں کردان جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہ مسئلہ نہیں کیا تو ہمیں کیسے اجازت ہو سکتی میں نے اتوار کی مجلس میں ایک بات سنائی تھی کہ ظلم سرا نامی منافق نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے سارے نبیوں کے سردار امام تک اس نبی کو یوں کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یا محمد اتق اللہ محمد اللہ سے ڈر مال کے تقسیم کرنے میں حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ تقوی والا کون ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ امانت دار کون ہو سکتا ہے جب اس نے یہ جملہ کہا تو خالد ابن ولید نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے ہدایت دی کہ آدمی کو حاضر بنا دوں میں اس کی گردن مار خالد نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ یہ تو نماز پڑھتا ہے واہ حضرت فرما رہے یہ نماز پڑھتا ہے یعنی اس کو کیسے مارو گے یہ تو نماز پڑھتا ہے تو خالد ولید نے فرمایا کم میں مسلم بہت سارے مسلم اس کے ظاہر کچھ ہوتا ہے اس کا باطن کچھ ہوتا ہے کچھ بولتے کیا ہے اندر میں کچھ اور ہوتا ہے حضرت آپ نماز کو نہ دیکھیں اس کے باطن میں بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں تو حضرت نے فوراً فرمایا مجھے کسی کے باطن کو چیر کر حکم لگانے کی اجازت نہیں تھی اللہ کے نبی کو جب یہ اجازت نہیں ہے باوجود کہ اس پر تو وہی اترتی تھی وہ صاحب الوئی ہے جب اس کو اجازت نہیں تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں کسی کے قلب پر حکم لگا دوں کہ تو منافق ہے تو فلا ہے تو فلا ہے ہمیں سلطان کسی کے دل کے بعد میں حکم لگانے کی اجازت نہیں ہے بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے انسان کی جان انسان کا مال انسان کی آب و عزت یہ محفوظ ہے ہمیں اس کی تعظیم کرنا چاہیے اس کی تقریم کرنا چاہیے وہ کابت اللہ کی جیسے تعظیم ہے اسی طرح مومن کی بھی تعظیم مومن کے قلب کی بھی تعظیم اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کلب المؤمن مثلت قلب کلب مثل الزاد مومن کا دل یہ کانچ کی طرح ہے کانچ آپ ایک مرتبہ کانچ کو توڑ دو تو دوبارہ کانچ جوڑا نہیں جا سکتا اگر چورو کے بھی تو یوں لکیر سی تو نہیں جائے گی اس کے اندر فتن تو ضرور نظر آئے گا اگر باریک نظروں سے دیکھو گے حضرت یہ بتانا چاہتے ابن قیم علیہ یہ کہنا چاہتے تم نے کسی کے دل کو توڑا تم نے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائی کسی کو ستایا تو یاد رکھو تم نے اگر معافی بھی مانگ لی پھر بھی اس کے طلب پر تو وہ نشان رہی جائے گا اس کے طلب پر وہ نشان رہی جائے گا جب بھی ہم اس کے سامنے جائیں گے وہ یہی کہے گا آپ وہی تو ہیں جنہوں نے مجھے ستایا تھا ہمیں کسی کی عزت لینے کی اجازت نہیں دی گئی کسی کی توپی اڑانے کی اجازت نہیں دی گئی کسی کی پگلی کی اجازت نہیں دی گئی کسی کو دلیل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہاں البتہ دین کے بعد میں کوئی خلاف شریعت کام کر رہا ہے کوئی شریعت کے خلاف بول رہا ہے تو کس صورت میں یقیناً غصے ہونا بھی شریعت کا ثابت مارنا بھی شریعت کا ثابت بہت سارے واقعات تھے جب مروان مروان ایک بادشاہ گزرا ہے بنو میا یہ تابعی ہے اس نے سب سے پہلے عید کے دن خطبے کو مقدم کیا نماز سے پہلے سب سے پہلے یہ آیا اور آنے کے بعد سیدھا رفت پر جانے لگا خطبہ دینے کے لیے اصل وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ مروانی تھا یعنی یہ بنو میاں کا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے سے ان کو دشمنی تھی تو یہ بنو میاں کے جتنے بادشاہ تھے وہ حضرت علی کو آپ کے اولاد کو بڑا بلا گالیاں گالی گلوز سب کو سٹم اور جو بولنا تھا وہ خطبوں میں بولتے تھے تو اب عید کی نماز کے بعد سب آپ جاتے تھے کوئی خطبہ ہی نہیں سنتا تھا کہ یہ تو اس طرح کا خطبہ دیتا ہے تو اس نے یہ سوچا کہ میں نماز سے پہلے خطبہ دوں تاکہ سارے لوگ نماز کی وجہ سے بیٹھے رہیں گے اور جب بیٹھے رہیں گے تو لمحانہ میری بات سننا ہی پڑے گا یہ خطبہ دینے جا رہا تھا ایک آدمی کھڑا ہوا اس کا نام روایتوں میں کئی پتا نہیں وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے مروان ہم نے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گئے پہلے عید کی تو رقع کرا تھے اور پھر اس کے بعد خطبہ دیتے تھے تو خلاف سنت کر رہا ہے تو نبی کی اتباع کے خلاف کر رہا ہے جیسے ہی اس آدمی نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے ابو سعید خدری نے کھڑے ہو کر فرمایا اس نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اس ساتھ ساتھ ابو سعید خدری نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یوں فرما کرتے ہیں جب تم برائی دیکھو تمہارے بس میں ہو ہاتھ سے رو مار کر روکو اپنی اولاد اپنا شاگرد ہے اپنا قریبی ہے تو اس کو مار کر روکو اور اگر تم مار بھی نہیں سکتے ہو اولاد بری ہو گئی شاگرد آج کل ایسے رہے نہیں کہ جب تمہارے ماں کو برداشت کرے تو پھر دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا زبان سے رو زبان سے ان کو سمجھاؤ ان کی تربیت کرو دیکھو تربیت کے طریقے سیکھو تربیت کا طریقہ اس سے ہونا نہیں تربیت کا طریقہ دار دبت نہیں تربیت کا طریقہ گالی دے کر اصلاح کرنا نہیں تربیت کا طریقہ محبت پیار اور اس انداز سے تربیت کی جائے کہ سامنے والے کے دل میں ہماری بات اتر جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جو تربیت فرماتے تھے اپنے صحابہ کی جو تربیت فرماتے تھے بڑا عجیب مزاج بڑے عجیب طریق پر صحابہ اتنے سارے ہیں آپ ایک صحابی کو اٹھا کر بتا دیں روایتوں کا ذخیرہ لاکھوں کتابوں میں پکڑا ہوا ہے اتنی کتاب کہ تمہاری الماریاں ان کتابوں کو سما نہیں سکتی تمہارے دکانے اس کو سما نہیں سکتے اتنی کتابیں عزیز کے اوپر آپ ان تمام کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لو حضرات صحابہ میں سے کسی صحابی نے ہمارے حضرت کے متعلق کوئی بات فرمائی ہو کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سب کہا نبی علیہ السلام السلام نے ہمیں اس طرح کی بات کوئی ایک جگہ پر بھی ثابت نہیں ہوتا حضرات صحابہ کی تربیت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرا کے طریق پر بہت پیارے طریق پر فرمایا کرتے تھے میں کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں آپیہ مسجد میں پیشاب کرنے صحابی بیٹھ گئے صحابہ نے بگانا نے بھگوان پیشاب کر لے لے اگر تم اس کو بگاؤ گے یا تو مسجد خراب ہوگی یا اس کا پیشاب بند ہو جائے گا اس کو تکلیف ہوگی وہی صحابی یا دوسرے صحابی فرمایا دو رکعت پڑھنے کے بعد اللہ بانا محمد بنا کر اللہ مجھ پر رحم کر محمد پر رحم کر تیسرے کسی پر رحم نہ کرنا حضرت نے بڑی محبت سے فرمایا تم نے وسیع رحمت کو تنگ کر دیا پوری امت کے لیے دعا کرنا چاہیے بخاری شریف میں روایت ہے اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے ایک دیہاتی صحابی کھڑے ہوئے دیہاتی فرمایا حلق بصل افغان ول مار ول بوا کی فرمایا حضرت جانور ہلاک ہو رہے مال ہلاک ہو رہا ہے بارش نہیں ہو رہی ہے کھیتی باڑی تباہ ہو رہی ہے باغات میں پانی نہیں ہے حضرت آپ کو فرما دی حضرت خطبہ دے رہے جمعہ کا اور جمعہ کے خطبے میں وہ صحابی کھڑے ہو گئے اور صحابی نے کھڑے ہو کر حضرت کو یہ درخواست حضرت نے اسی وقت ہاتھ بنایا اے اللہ اللہ مسکنا پیرا اے سا موبی اللہ رحمت والی بارش برسا اللہ رحمت والی بارش برسا صحابہ فرماتے ہیں ہم جب مسجد میں آئے تو کرا کے کی دھوپ پڑ رہی تھی بادل نام کی کوئی چیز نہیں تھی لیکن جیسے ہی حضرت نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا ہاتھ کیا پھیرا کہ بادل شروع ہو گئے اور فرمایا بارش شروع ہو گئی یہاں تک کہ کچی مسجد تھی پانی حضرت کے اوپر بھی پانی تبک رہا تھا اور پانی یہاں گاڑی پر سے نیچے آ رہا تھا حضرت یوں چہرے پر پانی لے کر اپنے گاڑی سے نچوڑ رہے تھے امام بخاری نے اس سے اور ایک مسئلہ ثابت فرمایا فرمایا اگر موسم کی بارش جو پہلی مرتبہ ہو اگر کوئی اپنے بدن پر لے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حضرت بارش سے ہٹ نہیں گئے حضرت اسی بارش کے نیچے کھڑے رہے اگرچہ اس روایت سے سراہتن ثابت نہیں ہوتا لیکن ترمیری شریف میں سراہتن ثابت ہوتا ہے کہ اپنے اوپر بارش لینے کو حضرت نے فرمایا اس روایت سے اس کی تعین ہو گئی نماز پڑھ کے نکلے بہت زوروں کی بارش بارش برس رہی ہے سنیچر اتوار پیر منگل دودھ جمعرات بارش ہی بارش ہو رہی ہے راستے بند ہو گئے سیلاب کی شکل ہو گئی پانی بھر گیا تمام راستوں میں وہی صحابی دوسرے ساتھ حضرت دوسری جمعہ کو خطبہ دے رہے تھے دوران خطبہ کوئی ساتھ یا دوسرے کھڑے ہو گئے فرما یا رسول اللہ بارش اتنی ہو چکی ہے کہ مسافروں کے لیے بھی تنگی ہو گئی ہمارے جانوروں کو لے کر چلانے کے لیے مشکلی پیش آ گئی خود ہمارے لیے چلنا مشکل ہو گیا حضرت کو آپ فرما دیجیے کہ بارش بند ہو جائے اللہ کے نبی غصے نہیں ہوئے کہ کل کو مانگ رہے تھے آج کروا رہے کیا کی بات کر رہے ہیں تربیت کا انداز اگر غصے نہیں ہوئے پیشانی پر بند تک نہیں آیا یہ ہے وہ پیار یہ ہے وہ محبت کے طریقے جن محبت کے طریقوں سے لوگ قریب ہو سکتے ہیں غصوں سے قریب نہیں ہو سکتے ایک مسلمہ مسئلہ ہے یہ حقیقت ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسی طرح سے قریب کیا ہندا چلیے ایک اور بات یاد آتا ہے ہندا ابو سفیان کی بیوی زندگی بھر کا کوٹ جبکہ فتح مکہ کے موقع پر جن سولہ آدمیوں کو حضرت سے قتل کرنے کی اجازت دی تھی کابت اللہ کے خلاف کے نیچے ملے وہاں بھی قتل کر دو ایسی جگہ ایسے سولہ آدمی میں ایک ہندا بھی ہے ابو سفیان کی بیوی چھپا کر کہیں چلی گئی شانت ہو گیا مسئلہ ہر کا متا ہو گیا حضرت کا اعلان ہو گیا مبتلا سب آتا ہماری طرف سے کوئی پکڑ نہیں تو اب ہند آئی حضور کے پاس ایمان کلمہ بن لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی کوئی بات نہیں دلائی وہ بات جائے ہمارے جیسے ہوتے تو دس گانے پہلے بول دس گانے ہاں تو وہی تو میرے راستے میں کافی تمہیں تو بچھائے جاؤ میں احسان کر رہا ہوں ہم کتنا سناتے ہوئے حضرت نے کوئی بات نہیں سنائی کلمہ پڑھا دیا پوچھ رہے ہیں مسئلہ پوچھ رہی ہے حضرت حضرت جودی مسی کو میرا شوہر ابو سفیان بڑا وکیل ہے خرچہ نہیں دیتا اسی موقع پر پوچھا یا بعد میں پوچھا میرا شہر بڑا وکیل ہے میرا اور میرے بچوں کا خرچہ نہیں دیتا گھر میں بڑے حالات رہتے ہیں کیا میں میرے شوہر کے مال سے چرا کر لے سکتی ہوں حضرت نے فرمایا بقدرے ضرورت لے سکتی بقدرے ضرورت یعنی جس سے تیرے اور تیرے اہل و عیال کا خرچہ پورا یہ چرانا نہیں ہوگا تیرے حق کے واجب کو لینا ہے اس لیے کہ شوہر پر تیرا حق واجب ہے اور یہ واجب حق کو پورا نہیں کر رہا ہے تو اپنے واجب حق کو لینے کی تمہیں اجازت ہے لیکن فرمایا فضول خرچی نہیں اسراف نہیں ضرورت سے زائد نہیں تو بقدر ضرورت اپنے شوہر کے مال سے چپکے سے لے سکتی دیکھیے کہ اسی محبت اور پیار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کے ایمان کے مسئلے کو حل کر دیا تو وہ صحابی یا دوسرے صاحب کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش بہت ہو گئی راستے بند ہو گئے اب دعا فرما دیجیے اللہ بارش بند کر دے حضرت بالکل غصے نہیں ہوئے دوران خطبہ ہاتھ اٹھا رہے پر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے اللہ حوالینا لا علینا اور حضرت یوں انگلی گما رہے اللہ ہمارے اطراف میں برسا مدینے کے اطراف میں اور پھر آج اس کی تشریفی حضرت نے فرمائی پھر جبال پہاڑوں میں وب وادیاں وادیوں میں جو پہاڑوں کے بیچ میں اور منا بھی تو شجر درختوں کے اگنے کی جگہ پر کھیتیوں میں باغات میں اللہ مدینے کے باہر بارش برسا مدینے میں نہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز جمعہ کی پر کر کے نکلے اور مدینے کا بادل کھل چکا تھا اور چاروں طرف بارش برس رہی تھی اور مدینہ بارش سے خالی ہو چکا تھا گویا کے بیچ میں تھالی کی شکل تھی جو سفید چمک رہی تھی اور اطراف میں بارش برس رہی تھی حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے حاشیہ لکھا ہے بخاری شریف کا اس روایت کے ذیل میں ایک عجیب بات لکھتے ہیں فرمایا وہ صحابی تو کھڑے ہو کر یوں فرما رہے کہ اللہ اللہ کے حبیب دعا فرما دیجیے بارش بند ہو جائے لیکن حضرت نے بند کرنے کے الفاظ نہیں بولے دعا پر غور کیجیے حضرت یہ نہیں کہا بارش بند کر دیا اللہ حضرت فرمایا بارش جاری رہ لیکن ہم پر نہیں اطراف میں مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی بارش تو ایک رحمت ہے اس کو بند کرنے کی دعا نہیں کرنا چاہیے ہاں یہ دعا کرو کہ اللہ ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے جہاں ضرورت ہے وہاں برسات یہ بند کرنے کی دعا نہیں ہوتی جہاں ضرورت ہے وہاں برسا اسی لیے اللہ کے حبیب سے ایک عجیب بات منقول ہے کہ جب بارش شروع ہو تو تم کیا دعا پر ہو گے اللہ کے حبیب نے فرمایا دعا پر ہو اللہ سیب نافع اللہ سیب نافع اے اللہ نفع بخش بارش عطا فرما اس لیے کہ بارش نقصان دہ بھی ہو سکتی میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک صحابی نمک خطبہ کے درمیان کھڑے ہو گئے اور حضرت کو ایک بات کہہ رہے حضرت اس میں بھی دعا فرما رہے دوسری جماعت کو کھڑے ہو رہے دعا کروا رہے اس میں بھی دعا فرما رہے ایسے کتنے واقعات کتنے بے تکی باتیں لے کر صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عربی قسم کے جو دیہاتی قسم کے صحابہ تھے وہ بے تکی باتیں لے کر چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر ایسی معمولی معمولی باتیں لے کر حضرت کی خدمت میں آیا کرتے تھے لیکن حضرت ہے کہ بغیر پیشانی پر بل لائے ہوئے ان کو جواب دیتے تھے ان کو قریب کرتے تھے یہ تربیت کا انداز ہے یہ تربیت کا طریقہ ہے اسی طرح پر تربیت ہوتی ہے اسی طرح پر لوگ قریب ہوتے ہیں تو بہرحال اگر دین کی بے حرمتی ہو دین کی عزتی ہو رہی ہے تو اس صورت میں غصے ہونا جائز ہے بلکہ قطع تعلق کرنا بھی جائز ہے قطع تعلق کرنا صاحب ہیں روایت بیان کی ان کے بیٹے کھیل رہے تھے کنکری سے کنکری سے جیسے ہم کہیں بیٹھے ہو تو یوں کھیلتے ہیں نا ان کے بیٹے کھیل رہے تھے صحابی عمران ابن حسین ہیں روایت فرمائی بیٹے اس طرح نہ کھیلے میرے نبی نے اس طرح کھیلنے سے منع فرمایا نفع کچھ نہیں ہوگا نقصان ہوگا تم شکار نہیں کر سکتے نقصان یہ ہوگا کہ کسی کی آنکھ پھوٹ جائے گی تو وہ صحابی کے بچے کہنے لگے کہ کیا اللہ کے حبیب ایسی باتیں بھی بیان کیا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی کیا آپ ایسی باتیں اسے مجھے روکتے فرمایا میں روایت بیان کر رہا ہوں اور تو میرے نبی پر اس طرح کی بات کہہ رہا ہے میں زندگی بھر تجھ سے قطع تعلق کرتا ہوں صحابہ برداشت ہی نہیں کرتے تھے اپنے نبی کے خلاف کوئی بات وہاں تو کوئی بات آ گئی بس میرے نبی اولاد کی محبت ساری ایک طرف بیوی کی محبت ایک طرف بچوں کی محبت ایک طرف لیکن میرے نبی پر آنچ نہیں آنی چاہیے خبیب کو تلوار لے کر قتل کرنے کے لیے تیار ہے کا آخری تمنا بولو خبیب نے کہا دو رکعت پڑھنا ہے اور کوئی تمنا نہیں دو رکعت فرمایا پڑھ لو دو رکعت پڑھی اور فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو دل میں یہ بات نہ ہوتی کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں تو دوسری دو پڑھتا اور لمبی پڑھتا پھر حضرت خبیب نے ایک بدعا کی اور فرمایا اے اللہ تو ان سب کو شمار کر لے آج سے اور تو سب سے بدلا لے اور میرے نبی کو میری اطلاع پہنچا دے وہ کیسے صحابہ تھے کہ جن کی باتیں بھی قرآن میں وہی بنتی تھیں غزوہ ویر ممون کے موقع پر ستر صاحب کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا اس علاقے کا سردار مالک نامی آدمی تھا مالک ابن ابن عامر عامر یا مالک حضور کی خدمت میں آیا تو حضرت نے اس کو دین کی دعوت دی ایمان کی دعوت دی وہ کہنے لگا کہ دیکھیے آپ کے دین کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے آپ اپنے کچھ آدمیوں کو ہمارے قبیلے میں بھیجیے میں ان کی نگرانی بھی کروں گا حفاظت بھی کروں گا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر انصاری صاحب ان کی صفت بخاری شریف میں لکھی ہے دن بھر لکڑیاں چن کر مارکیٹ میں بیچنے والے یعنی حلال محنت کا پیسہ کھانے والے اور رات بھر مسلح پر کھڑے رہنے والے یہاں محدثین نے ایک نقطہ براجیب لکھا ہے علامہ ابو الحسن ابن بطال علیہ ایک نقطہ لکھتے ہیں اس روایت پر اللہ کے نبی نے ان صفات والے ستر صحابہ کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا ابو الحسن ابن بطال فرماتے ہیں کہ جو دعوت و تبلیغ کے لیے نکلیں ان کے اندر یہ اوساف ہونے چاہیے کہ وہ حلال کھانے والے ہوں اس لیے کہ حلال کھانے کا اثر پڑے گا جب ہم حلال روزی کھائیں گے تو ہماری حلال روزی کا اثر پڑے گا باتوں میں اثر پڑتا ہے حرام روزی کا بھی اثر اور حرام کا بھی اثر پڑتا ہے اور حلال کا بھی اثر اور فرمایا کچھ نہ کچھ وہ لوگ جو دعوت اور تبلیغ کے لیے نکلے ہیں وہ کچھ نہ کچھ راتوں میں اللہ کو یاد کرنے والے ہونے چاہیے رات بھرنا صحیح دو چار ہی پڑھنے والے ہو چھ آٹھ ہی پڑھنے والے ہو مختصر پڑھیں لیکن کچھ نہ کچھ پڑھنے والے ہو یہ انصفات والے ہونے چاہیے اس کا تعلق صرف یہ ہماری تبلیغی جماعت نہیں جو بھی دعوت کا کام کر رہا چاہے وہ وائز ہو چاہے وہ مبلغ ہو چاہے وہ خانقاہ کا صوفی ہو چاہے وہ جس جگہ پر بیٹھ کر امت کو دعوت دے رہا ہو اس کو چاہیے کہ اس کے اندر یہ صفات موجود اس کا رزق حلال کا ہو اور اس کی زندگی میں راتوں میں اٹھنے کا مزاج ہو کچھ نہ کچھ اللہ کو یاد کرنے کا مزاج یہ ستر صاحب تشریف لے گئے ذمہ داری لی تھی بادشاہ نے علاقے کے امیر نے کہ میں حفاظت کروں اللہ کے نبی نے خط بھی لکھ دیا دعوت نامہ واپو اچھا، دعوت نامہ پڑا دیا اس امیر کے بتیجے نے انہتر صحابہ کرام کو شہید کر دیا انہتر ایک رہ گئے اور وہ بھی اس لیے بچ گئے کہ وہ اونٹنیاں چلانے گئے تھے باقی انہتر صاحب کرام کو شہید کر دیا اس جماعت کے امیر حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ حرام ابن ملحان کو سب سے پہلے مارا اس لیے کہ وہاں حرام ابن ملحان اپنے ایک ساتھی کے ساتھ پہلے گئے امیر پہلے جاتے اور رفقا کو پیچھے جائے اور یہ کہا کہ میں بچ جاؤں تو تم آ جاؤ اور کوئی مسئلہ ہو جائے تو بھی تم دیکھ لینا حضرت حرام کو مالک ابن عامر کے بھتیجے نے پیچھے سے نظام بھالا جس کو بول دو پیچھے سے مارا آگے نکلا خون کا فوارا اڑا حضرت نے یوں خون لے لیا اور یوں خون لے کر یوں ملا اور زبان سے جملہ نکلا پستور و رب کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا مارنے والے کو تو ایمان نصیب نہیں ہوا وہ تو بڑی بہت بری موت مرا بخاری میں ہے کہ اس کو بہت بڑا کھولا نکلا بہت بڑا دم بول اور رات دن بے چینی اس کی جب موت کا وقت آئے تو اس نے کہا کہ میں بہادر کی طرح مرنا چاہتا ہوں میری اونتنی لاؤ اونتنی لایا اس کے اوپر بیٹھا اور پھر اونٹنی چل رہی تھی اور گر کر مر گئے لیکن جو اور لوگ وہاں تھے حضرت حرام ابن ملحان کے اس جملے پر کہ پست و دل کابا رب کعبہ کی قدم میں کامیاب ہو گیا اسی پر ایمان نصیب ہو گیا اس لیے کہ انسان مرتے وقت جھوٹ نہیں بولتا یہ مرتے مرتے یوں کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی اسی کا نام ہے اسی پر ان کو ایمان نصیب ہوا بہرحال میں کہہ رہا ان کی تو موت بھی تبلیغ تھی ان کی تو موت بھی تبلیغ وہ کچھ نہیں بولے لیکن ان کی موت بھی تبلیغ ہو رہی اس سے بھی لوگوں کو ایمان نصیب ہو رہا تھا تو اگر کوئی شعار اسلام کی اسلام کے قوانین کی بے حرمتی کرے تو قطع تعلق کرنا اس کے ساتھ بائکاٹ کرنا شریعت میں اس کی اجازت ہے اس کے بہت سارے نظائر ملتے ہیں اس کے بہت سارے دلائل ملتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سب کرتی تھی عبداللہ ابن زبیر جو آپ کے بانجے بخاری شریف میں روایت ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ خالہ بہت سب کرتی ہے سب دے دے گی تو ہمارا کیا ہوگا بعد میں اس لیے خالہ کو روکنا چاہیے عائشہ کو پتہ چلتا تو یہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا مال میں خرچ کروں تو کون روکنے والا مجھے تو کون ہے بس اسی بات پر عبداللہ ابن زبیر سے قطع تعلق کر اب عبداللہ ابن زبیر پریشان بہت پریشان یہ رسول ہے بلاخر ہیلا بہانہ کر کے حضرت عائشہ کے مکان میں پہنچ اور اندر پہنچ کر خالہ سے لپٹ گئے اور رونا شروع کیا اور ماں بھی مانگ تو کھانا کو بولنا ہی پڑا اور جب بولے ہیں تو قسم ٹوٹی قسم کھائی تھی نہ بولنے کی قسم ٹوٹ گئی قسم کا کفارہ ایک گلاب پرانے کریم میں بتایا گیا ایک گلاب حضرت عائشہ نے اس قسم کے ٹوٹنے پر چالیس غلام آزاد کیے ایک نہیں چالیس اور پھر کیا کہہ رہی ہے میں اے اللہ میں نے تیرے نام کی قسم کھا کر بے حرمتی کی اللہ تو قیامت میں میری پکڑ نہ چالیس غلام آزاد کر کے بھی وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں اور ہم روزانہ اللہ کے نام کی بے حرمتی بازاروں میں کر رہے ہیں قسمیں کھا کر کاروبار کر رہے ہیں جھوٹ بول کر میں نے بھی اپنے حضرت سے جمعرات کو جمعہ کو ایک واقعہ سنا بڑا عجیب بات فرمایا حضرت مولانا اسد اللہ صاحب نازی میں مظاہر اور علوم سہارنپور رحمت اللہ علیہ کے پاس جس صاحب آئے دعا کرانے کے اب دعا کرانا تھا کہ حضرت میری بیوی مجھ کو پریشان کر تو کچھ گڑبڑی ہو گئی دعا کرنا تھا کہنا یہ چاہ لیکن حضرت کا روب اتنا تھا کہ مارے روب کے وہ صاحب جو آئے تھے وہ بجائے اس کے کہ بیوی پریشان کرتی ہے بول پڑے میں پریشان کرتا ہوں تو مجمع ہنس رہا اس بات پر حضرت کو بھی ذرا سی ہنسی آ گئی پھر حضرت نے فوراً رونا شروع کر دیا فوراً بہت عبرت کا ہے فوراً رونا شروع کر دیا اور رو کر کے اس آدمی کے پاؤں پکڑ لیا اور پاؤں پکڑ کے ان سے معافی مانگی حضرت مولانا اسد اللہ صاحب اور یہ فرمایا کہ پیارے بولنے میں تجھ سے ذرا سی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے لوگ تجھ پر ہنس پڑے اور تیری رسوائی کی کہیں یہ رسوائی قیامت کے دن مجھے جہنم میں نہ لے جائے تو مجھے معاف کر مجھے معاف کر ہم مجمے میں کتنوں کو ذلیل کرتے فرمایا تو مجھے ہمارے اکابر کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے کتنے ڈرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے وہ کتنے شہدائی تھے افسوس کے یہی باتیں ہمارے پاس نہیں رہی آج علم تو بہت ہو گیا آئے دن مارکیٹ میں کتابوں کا ڈھیر آ رہا ہے ہر زبان میں دنیا میں جتنی زبانیں بولی جا رہی کسی نے لکھا کہ ایک سو پچیس زبانیں بولی جا رہی ہر زبان میں آئے دن کتابیں آ رہی ہیں لیکن میرے نبی نے فرمایا ان اسباب زیادہ ہوں گے حقیقی علم نکل چکا ہوگا اجی حال ہے کتابیں تو مارکیٹ میں بہت آ رہی ہیں لیکن علم پر جو تقوی ہونا چاہیے علم جو خوف لے کر آتا ہے جو خشیت لے کر آتا ہے جو اللہ کی محبت کو لے کر آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لے کر آتا ہے وہی ہمارے پاس ہے حسن بشریف بنواتی کہ میں نے اپنے تیس بروں کو پایا تیس تو حسن بشری تابعی ہے انہوں نے اپنے بڑے سے کون مراد صاحب میں نے میرے تیس صحابہ کو پایا جو ہر وقت اپنی ذات پر نفاق سے درا کرتے تھے کہ کہیں منافق نہ ہو کہیں منافق نہ ہو ہر وقت درا کرتے تھے اور ہمارے ہزاروں عمل نفاق والے ہیں پھر بھی رات کو ہم اپنے دل کو تسلی دے کر سوتے ہیں ہم اس سے زیادہ اچھا مسلمان کوئی روزانہ میں اپنی ذات کو یہ تسلی دے دیتا ہوں مجھ سے زیادہ اچھا مسلمان کوئی دھوکہ دیا تو بھی اچھا مسلمان کسی کے ساتھ چٹنگ بازی کی تو بھی اچھا مسلمان نماز نہیں پڑھی تو بھی اچھا مسلمان ہر معاملے میں اچھا مسلمان تو اگر اللہ کے احکام کو پامال کرے تو اس صورت میں شریعت میں بہت سارے نظائر بہت ساری باتیں ہیں جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ناراضگی کا اظہار حتیٰ پہ آج ہی بخاری شریف میں ایک روایت ملی کے بعد میں فرمایا سلاط کسوف یہ چاند سورج گرہن کی نماز تو سورج گرہن کو اللہ گرہن لگاتا ہے تاکہ بندوں کو ڈرائیں اس بات پر کہ اتنی بڑی مخلوق کو جو کائنات کو روشن کرنے والی ہے جب اس کے نور کو میں نے چھین لیا تو انسان تجھے پکڑ کے ختم کر دینا تو بہت آسان ہے اللہ کے حبیب نے یہی فرمایا اور اگلا جملہ میری آنکھوں سے جب یہ جملے پر میں پہنچا آنسو آ اللہ کے نبی کے ذریعے سے اللہ نے کہلوایا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندہ زنا کرے یا اس کی بندی سے زنا کیا جائے اللہ کیسے برداشت کرے گا جب تو تیری بیٹی اور بیوی سے برداشت نہیں کرتا تو اللہ اپنی بندی سے کیسے برداشت کرے گا بس جب بندہ اس پر اترتا ہے تو پھر اللہ پر قہر اترتا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سورج گرہن کو دیکھو تو صدقہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سورج گرہن کے ساتھ کوئی اور عذاب نہ اتر جائے حضرت نے فرمایا اس موقع پر صدقہ کرو غلام آزاد کرو اور راوی یوں بیان کرتے ہیں کہ جب سورج گرہن سنجری نو میں ہوا تو فضان کا لفظ استعمال کیا راوی فضان کہتے گھبرائے ہوئے دوڑنا فرمایا حضرت گھبرائے ہوئے مسجد میں دوڑے گھبراہٹ کیا کی وہ بھی روایت میں حضرت یہ سمجھے کہ کہیں قیامت نہ آ چکی تو اللہ کے محارم کو جب کوئی پامال کرتا تو اللہ کے نبی نے ایک عجیب جملہ استعمال کیا ان اللہ قبارت اللہ غیرت منے ارے تمہاری غیرت جب تمہارے گھر میں زنا کو برداشت نہیں کرتی تو اللہ کی غیرت اس زمین پر زنا کو برداشت کیسے کرے گی اللہ تعالیٰ کی غیرت کیسے برداشت کرے گی یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں ابن ماجہ شریف کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے ناپ تول تو رب کریم بارش کو بند کرتا ہے اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ جب زکات لوگ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بارش کو بند کر دیتا ہے بھائی یہ ساری برائیاں آپ نے پائی جا رہی ہیں مہاری میں رب اللہ کے منع کردہ احکام سے رکنا اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا یہ اصل چیز ہے تو تعالیٰ کو اپنے بندوں پر بڑا غصہ آتا ہے لیکن رحمان الرحیم یہی وجہ ہے کہ میں عجیب بات چیت کرتا ہوں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ نے اپنی رحمت کو جتنا کھولا اتنا اپنے قہر کو نہیں کھولا ہے عجیب بات لکھی اس نے اپنی رحمت کو جتنا کھولا اسی لیے بندہ ہر بات میں سوچتا ہے میں نماز نہیں پڑی رحمت والا ہے معاف کرے گا فلا کام ہو گیا رحمت والا ہے معاف کرے گا فلا کام ہوا رحمت والا ہے معاف کرے گا اس نے جتنی رحمت کھولی ہے اتنا اپنا قہر نہیں کھولا فرمایا اگر وہ قہر کھول دیتا قہر تو پھر نبی کا جملہ سنو اللہ کے نبی فرماتے لو تالم ما عالم لبکئی تم کتیرا ولاح تم کلیلا جو اللہ کے قہر کو میں جانتا ہوں یہ مراد ہے یہاں اللہ کے قہر کو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لیتے تو تمہارا ہنسنا بند ہو جاتا اور رونا شروع ہو جاتا لیکن رب کریم اپنے بندوں کو رلانا نہیں چاہتا ورنہ زندگی کروی ہو جائے گی یہ تجارت نہیں کر سکے گا یہ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکے گا اگر اللہ کا قہر کھل جائے یہ بچوں سے محبت نہیں کر سکے گا اگر اللہ کا قہر کھل جائے یہ کوئی کاروبار نہیں کر پائے گا اگر اللہ کا قہر کھل جائے اس لیے اس نے قہر تھوڑا کھولا اور رحمت کو بہت کھولا اور یہاں تک رحمت کو کھول دیا کہ قیامت میں بھی تم دیکھ لو گے سبقت رحمتی غزبی میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب ایک دقیق بات ذکر فرمائی ہے تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اتنے بھی دلیر بن کر کے محارم اللہ کے منع کردہ کام کرنے والے نہ بنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور شریعت سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ اگر کوئی شریعت کے خلاف کرتا ہو اسے بائیکار اسے قطع تعلق اسے دشمنی اس کے اوپر غصے ہونا شریعت میں اس کا بالکل جواز ہے اولاد نماز نہیں پڑھتی اس سے منہ پھرانا لیکن تربیت کے انداز میں اولاد نماز نہیں پڑھتی اس پر غصہ کرنا اولاد نماز نہیں پڑھتی اس کے ساتھ تھوڑی سی بے رخی اختیار کرنا بیوی نماز نہیں پڑھتی اس کی اصلاح کی تربیت کے مسائل کے لیے تھوڑی سی بے رخی شریعت میں ان تمام مسائل کا جواب ہے افسوس تو یہ ہے کہ آج اولیاء اور ماں باپ بیٹا نہیں کماتا اس پر تو غصے ہو رہے ہیں اور بیٹا جو ہے باپ کی برما برداری نہیں کرتا ماں کی نہیں کرتا اس پر تو غصے ہو رہے ہیں لیکن اللہ کی برما برداری نہیں کرتا اس پر کسی کو غصہ نہیں آ رہا ہم شریعت متحرہ کے ان مسائل کو سمجھنے والے بنے جو جو سبق شروع ہوا ان, ان ان اسباب کے اندر ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی باتیں اور اللہ کے حبیب باغ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے اسی کو ذکر فرمایا اور ایک آیت ہے ان تنسر اللہ تنسر کو اور یہ سب کفدامت تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ کی مدد اللہ کی مدد اللہ کی مدد کیا ہے اللہ مرنے والا ہے اللہ ضعیف اللہ کے دین کی مدد اللہ کے دین کی مدد کیا ہے ایک تو جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ایک کسی کو ہدایت کا راستہ بتانا اور ایک یہ بھی کام ہے کہ اگر کوئی آدمی دین کی صحیح بات کر رہا ہے تو آپ اس کی مخالفت نہ کرو یہ بھی دین کی مدد ہے ایک آدمی نے دین کی موافقت میں کتاب لکھی امت کو فائدہ ہو آپ اس کی مخالفت نہ کرو ایک آدمی حق بات بتا رہا ہے تو آپ اس کے خلاف نہ کریں یہ بھی دین کی مدد ہے ان تنسر اللہ یکسر سرخ اللہ تمہاری مدد کرے گا بھائی سب تقدام کو اور تمہارے قدموں کو جمع گا بھائی یہ یہ بعض و نصیحت ہے قرآن کیا کہہ رہا قرآن یہ نہیں کہا تقریر کرو قرآن یہ نہیں کہہ رہا قرآن کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے وزت وزت کر فائن میں دکرا تنفور الحکمنی وزق رضا سامی رحمۃ اللہ علیہ نے وزت کر ترجمہ فرمایا ذکر کہتے ہیں دلوں میں اترنے والی بات کو جو بات دل میں اترے جس سے دل ہلے جس سے تربیت کا طریق پیدا ہو اس کو کہتے ہیں ذکر فرم اسی لیے تو اللہ اللہ کرنے کو ذکر کہا گیا کہ اس سے دل ہلتا ہے مدد کے تو بعد وہ ہونا چاہیے جس سے دل پر زر اور ایسی باتیں مومنوں کو فائدہ دیتی کسی کہانیوں سے کچھ نہیں لطائف سے کچھ نہیں ہوتا کہ دو چار لطائف سنا دیے اور لطیفے سنا کر ہاں ہو کر کے ہم کھڑے ہو گئے لطائف سے نہیں جیسے کہانیوں سے نہیں اللہ اللہ کے حبیب کی بات ہے ایک روایت آج کے سبق میں میں پڑھ دیتا ہوں نبی مسعود مطب نے عمر البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جا رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا تاخر صلاة الصبح من اجل فلانی مما یتیلو بنا فمر آئے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزب فی مو عزت قط اشد مما غزب یوم قال یا یو الناس ان نمن کو منفرین فائیو کم ام مناس فل یو جس فن برائی القبیر و صغیر بدل ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور کے پاس آئے صاحب ہے فرمایا یا رسول اللہ میں فجر کی نماز ادھر جماعت ہو رہی ہے پھر بھی میں اکیلا بن لیتا ہوں جماعت سے نہیں پڑھتا فرمایا کیوں فرمایا ہمارے امام جو ہے اگر عشاء کی نماز کا مسئلہ ہوتا تو معاذ ابن جبل اور فجر کی نماز کا ہے تو ابئی ابن قاب فرما ہمارے امام ابئی ابن قاب ہے بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ میں تھک کر چور ہو جاتا ہوں مجھے میں رات دیر سے کام کر کے آیا پھر مجھے صبح کھیت میں جانا ہے اور اتنی رقم اس لیے مجھے میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں جب یہ بات کہی راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت کے چہرے پر جو غصہ دیکھا غصہ ان صحابی پر غصہ ابئی نے کاپ اور ابئی نے کاپ کو بلایا اور فرمایا کہ تم لوگوں کو نفرتیں دلاتے ہو نماز سے جماعت سے نفرتیں دلاتے کراط اس طرح کرو موجس سنت کے مطابق مختصر کرا مختصر کا یہ بھی مانا نہیں ہے کہ بجر کی نماز میں مختصر صورتیں بل لو اللہ کے نبی نے تین طرح کی کرا کی ان میں سے جو ادنا درجہ ہے وہ لے لو اور وہ ادنا درجہ کیا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سات سے لے کر سو آیتوں تک پڑھتے تھے فجر دو رفات میں ملا کر سات سے سو اب ادنا درجہ ساتھ ہوا ساتھ میں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ دو مرتبہ بنی جاتی ہے پہلی رکعت دوسری رکعت تو چودہ تو یہ نکل گئی تو اب رہ گئے پینتالیس تو کم سے کم پینتالیس آئے تھے تو پڑھو بجر میں اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کل سے آپ اپنے ایمان کو کہو کہ سورہ ناخ بلک پڑھ لیں کہیں غلط مسئلہ نہ لے جانا سنت کا جو ادنا درجہ ہے اور میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ تھوڑی سی لمبی کراط فجر میں لیکن امام کو چاہیے کہ حدرن پڑے اور کاری نہ بنے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑ رہا اس میں تو کم پڑھا جائے گا اور دیر بہت لگ جائے گی حدرن پڑے جلدی جلدی پڑے اس کو حضرت آ جاتا ہے تو حدرن پڑھنے کے اندر سنت رات بھی ادا ہو جائے گی بعض لو اللہ کے نبی کیا فرماتے تمہارے پیچھے ضرورت مند ہوتے ہیں حاجت مند ہوتے ہیں ضعیف ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے تو ان کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھا تو رعایت یہی ہے کہ سنت کا ادنا درجہ اب بعض لوگ اس میں بھی کیا کہتے ہیں اس میں بھی جو ادنا درجہ ہے نا وہ سب بہت لمبے گر جاتے ہیں چکر آنے کے خطرات ہیں ارے گرنا اللہ کے راستے میں گرے گا مارکیٹوں میں گرتا ہے اس سے تو اچھا ہے کہ مسجد میں گرے گا بازاروں میں گرتا ہے اس کے بجائے نماز میں گر جائے تو اچھا ہے وہاں تو کوئی نہیں کہتا بہت دیر کھڑے رہنے پر کہ میں گر جاتا ہوں وہاں دھوپ پڑ رہی ہے تو بھی گھنٹہ کھڑا رہے اس لیے بھائی سنت کی رات سے کم لیکن سنت کی رعایت رکھی جائے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اس روایت سے یہ بتایا گیا کہ دیکھیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ غصہ آپ سے ثابت ہے اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا تھا اللہ سبحانہ بھائی اسی مجمے میں یا اسی مسجد میں یعنی یہ چرگر مسجد میں اب بڑوں کا مدرسہ بھی شروع ہو رہا ہے بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی یہاں مدرسہ شروع ہو رہا ہے تو جمعرات کے دن اس کی افتتاح کے لیے صبح دس بجے کا وقت ہے لیکن میری ان لوگوں سے درخواست ہوگی جو لوگ یہ چلانے والے ہیں کہ صبح دس بجے کے بجائے اگر عشاء کے بعد کا وقت رکھے تو اچھا ہوگا اس لیے کہ صبح دس بجے ان کی مشغولیت کا سب کا وقت ہوگا تو مفتی طاہر زاویہ جو بھی یہاں کے مجھے نہیں پتا کہ یہ کون کون اس میں کام کریں گے لیکن میری ان لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ بڑودا میں اس طرح کا مدرسہ چل رہا ہے تو اگر عشاء کے بعد چلایا جائے تو بہت بہتر ہے بہرحال اس کی افتتاح کے لیے بروز جمعرات حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی دامت دعمتہ کو تشریف لا رہے ہیں سب سے یہاں شرکت کی درخواست ہے کہ آپ ضرور سے یہاں مولانا کی بات کو اچھا مولانا صبح دس بجے تشریف لائیں تو سب سے درخواست ہے کہ بھائی صبح جب حضرت تشریف لائیں تو سارے لوگ حاضر ہوں اور یہ ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ بیچارے بہت سارے بچپن میں قرآن نہیں سیکھ پائے میں ابھی بڑودا ایک ہفتہ پہلے جلسے میں جا کر آیا تو جب انعام دیا جا رہا تھا تو ایک چار بچوں کے باپ M B B S doctor وہ بھی میرے ہاتھ سے انعام لینے آئے تو ان کا تعارف ہوا یہ ڈاکٹر صاحب ہے ایم بی بی ایس اور صرف او پی ڈی جی نہیں چلاتے ہاسپٹل میں بھی جاتے ہیں دوسری ایک اور وہ میرے ہاتھ سے اور کوئی شرم محسوس نہیں کی بھائی انہوں نے مجھ سے مسافہ کیا اور مجھے کہا کہ بچپن میں کچھ مسائل تھے جس کی بنیاد پر میں قرآن نہیں پڑھ پایا تھا الحمد میں نے ابھی قرآن پورا کیا نازر تو اس میں نانا اور دادا اور نانی اور دادی بھی قرآن سیکھتے تو اس میں ہار نہیں ہونا چاہیے بلکہ میں نے وہاں دیکھا کہ کتنی مسجدوں کے امام قرآن سیکھنے آتے صحیح کرنے آتے قرآن تو سیدھا ہوا ہے لیکن صحیح کرنے آتے تو قرآن کریم کے بعد میں ہار نہیں ہونی چاہیے حیا نہیں ہونا چاہیے سیکھنا چاہیے یہ ہماری ایک ضرورت کی چیز ہے یہ جن صاحب نے لکھا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ میں مجھ میں کچھ منافق کی اس طرح کی باتیں پیدا ہو گئی ہیں یہ انسان کی قصر نفسی ہے کہ کبھی کبھی انسان اس طرح سوچتا ہے مومن منافق کے اعتقادی تو نہیں ہو سکتا عقیدے کا مومن کبھی منافق عقیدے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں اللہ اور اندر میں اللہ نہ ہو ایسا تو مومن کبھی ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ شاء اللہ جس نے لکھا ہے وہ ایسے نہیں بہت ممکن ہے کہ کوئی چھوٹے موٹے عمل خلاف شریعت ہو جاتے ہو کوشش یہ کریں کہ ہمارا کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہونے پائے ویسے منافق کی جو نشانی بیان فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ ہے کہ وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کریں بات بات میں جھوٹ بولیں امانت میں خیانت کریں یہ منافق کی نشانیاں بتائیے تو اگر یہ باتیں ہیں تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کر لیں اللہ جب کفر اور شرک کو معاف کر سکتا ہے تو اس کو کیوں نہیں معاف کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں اور اس غریب نے جو سوال کیا ہے واقعات قابل فخر ہے ایک انسان اپنے متعلق اس طرح سوال کر لے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچائی اور صداقت نصیب فرما ناندیڑ میں جناب مولوی غلام مصطفیٰ خان صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ مرحوما کی مفرت فرمائے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ گھر میں کبھی کبھی لوگ بات نہیں سنتے بیوی بات نہیں سنتی بچے بات نہیں سنتے اس کا طریق ماردھاڑ نہیں ہے اس کا طریق یہی ہے کہ محبت ہو اور محبت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس وقت آپ اس سے محبت کی باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کے درمیان کچھ تربیت کی بات بھی رہے ہیں ویسے تو ہر وقت اگر کہتے رہو گے تو کہیں گے آپ بہت برے علامہ بن کر آ گئے وہ بھی نہیں سنیں گے اللہ کے نبی کا معمول گرامی بھی یہ نہیں تھا یاد رکھو نبی علیہ السلام کا معمول گرامی یہ نہیں تھا عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات کو مجلس قائم کرتے تھے ہر جمعرات کو عبداللہ ابن مسعود کی مجلس ہوتی تھی بخاری شریف میں لوگوں نے کہا حضرت بہت مزے آتے ہیں آپ کی مجلس میں روزانہ کیوں نہیں ہوتی حضرت آپ کی مجلس تو حضرت نے فرمایا کہ ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اسی طرح چاہتے تھے کہ حضرت روزانہ ہمارے لیے لیکن حضرت نے فرمایا ابھی میں روزانہ مجلس کروں گا تو تم مکتا جاؤ گے ظاہر سی بات ہے کہ جب مرد اور اچھے اچھے لوگ اگتا جاتے ہیں حضرت جن کو کہہ رہے وہ تو صحابہ ہیں نا صحابہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ مجلس کام کروں گا تو اگتا جاؤ گا تو پھر بیوی روزانہ کی مجلس کا سنے گی ہماری اس لیے یہ بھی نہ ہو طریق محبت ہے پیار ہے محبت اور پیار سے جب کبھی اس کے ساتھ محبت اور پیار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ان باتوں میں کبھی کبھی آخرت کا تذکرہ کیسے کبھی جہنم کا تذکرہ اللہ کے عذاب کا تذکرہ اللہ کیسے پکڑ کرتا ہے یہ شریف میں آتا ہے جو فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے اللہ اس کے چہرے کو بے نور کرتا ہے ابھی یہ تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو اگر ہم اسی طرح نمازوں کو چھوڑتے رہیں گے اللہ ہمارے چہروں کو بے نور کرے گا یہ ظاہری روشنی مراد نہیں ہے بلکہ لوگوں کے دل میں محبت کا کھینچاؤ مراد ہے وہ نہیں رہے گا فرمایا جو سہر کی نماز کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام نفاق والوں میں لکھ دیتا ہے اس طرح کی باتیں جو حدیث شریف میں قرآن میں آئی ہیں ان کو اپنے علماء سے یا گجراتی میں اب تو بہت ساری کتابیں آ چکی ہے اس میں بڑھ کر کے کچھ نہ کچھ باتیں سناتے رہے ارے اب تو گجراتی رسالے بہت نکلتے ہیں مدرسوں سے گجراتی اس میں بہت ساری اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہے جنت کی باتیں جہنم کی باتیں قرآن کی تفسیر بھی آتی ہے انوار حدیث انوار قرآن داولوم جو کنٹریا سے نکلتا ہے یا اور بھی بہت سارے نکلتے ہیں اس کو دیکھ کر اس میں سے کچھ نہ کچھ بات یہ تربیت کا انداز ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ التعی شاہ اللہ تعالیٰ نے کا مکان اپنا ہی مکان حضرت کا رشید لائے سفر سے آئے دروازے پر پردہ تھا بس روایتوں میں ہے کہ چادر تھی شاہی حضرت واپس ہو گئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کو میں اللہ سے پہلے معافی مانگتی ہوں پھر آپ سے اس سے کوئی غلطی ہو گئی فرمائے یہ جو تم نے چادر لٹکائی ہے نا اس پر جاندار کی تصویر ہے اور جہاں جاندار کی تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو رحمت والا نبی بھی نہیں آتا یہ کہہ کر واپس نے فوراً معافی مانگی چادر کاٹ دی اور کاٹ کر سب کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے کر اور اس کا گلاب بنا دیے تکیوں اب کوئی عرض نہیں تھا اس طرح پر گلاب بنائے کہ وہ سر سب کٹ گئے تو تربیت کے انداز ہوا کرتے ہیں ہم محبت اور پیار سے طریقے اختیار کریں ہر وقت مار داد جب برا بلا کہنا گالی گلوز کرنا یہ بھی اچھا نہیں ہے اور ہر وقت نرمی کا پہلو اختیار کرنا یہ بھی اچھا نہیں ہے اعتدال ہو اور میانہ روی سے کام لیا جائے اقبال بھائی لیس والا سلام برا انتقال ہو گیا ہے دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور بھی بہت سارے لوگوں کے انتقال ہوئے اللہ سبھی کے درجات کو بلند فرمائے جو بیمار ہیں شفا دائمہ عطا فرمائے اور بھائی بہت سارے لوگ اپنی مصیبتوں کو اپنے حالات کو پیش کرتے رہتے ہیں بہت ساروں کے بیچارے مالی حالات کاروباری حالات تجارتی کے حالات دکانوں کے حالات مکانوں کے حالات اور بیوی بچوں کے حالات بہت روزی روٹی کے مسائل بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں دعاؤں کے لیے سب کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کی مصیبتوں کو حل فرمائے مسائل پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے اور غیب سے اللہ ان کے مصیبتوں کے حل ہونے کے ذریعے پیدا فرما دیں اللہ وسلی علیہ سیدنا حبیبنا شفيعنا وسيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين ولا الا للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله ہمیں تیرے دین کی پابندی نصیب فرما شریعت متحرہ کو چلنے کی توفیق عطا فرما شریعت کے کام کرنے والوں سے محبت نصیب فرما اللہ شریعت کی عظمت نصیب فرما قرآن اور حدیث کی عظمت نصیب فرما اللہ شریعت کے خلاف چلنے والوں کو ہدایت عطا فرما اللہ ہمارے ذریعے سے ان کی تربیت ہو جائے اس طرح کے اسباب پیدا فرما اللہ بہت دنوں سے اللہ اس مجلس میں تیر نبی کے چرچے ہوتے رہتے ہیں تیر نبی کی باتوں کو بیان کیا جاتا ہے اللہ تیر قرآن کی باتوں کو بیان کیا جاتا ہے رب کریم در ہے اللہ ہمیں در لگ رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ مجلس ہمارے خلاف نہ ہو جائے اور تو کہیں یوں نہ کہہ دے کہ تم نے میری باتوں کو پڑھ کر کے بھی عمل نہیں کیا تھا اللہ کو ہماری پکڑ نہ فرمانا اللہ کو ہماری پکڑ نہ فرمانا اللہ کو ہماری پکڑ نہ فرمانا بلکہ بولا کریم جتنی باتیں تیرے حبیب سے سنی پڑی جا رہی ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما سب کو عمل کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری زندگیوں میں دین کو زندہ فرما شریعت کو زندہ فرما آپ کی آپ کے حبیب کی سچی اور محبت و عظمت کو زندہ فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اور کی محفل فرما مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما پریشان حالت کی پریشانیوں کو دور فرما ہیں اللہ انہیں رہائی نصیب فرما بہت سارے پریشان حال ہیں اللہ کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ کاروبار میں بیچارے لٹ چکے ہیں اللہ ان کے کاروبار کو دوبارہ آباد فرما اللہ مکانوں سے کٹ چکے ہیں اللہ ان کو مکان سکون والا نصیب فرما اللہ دولتوں سے ہار چکے ہیں اللہ ان کے لیے غیر سے شکلیں اور سرخ پیدا فرما اللہ جو بیوی بچوں سے پریشان ہے اللہ العالمین یا جو عورت شوہر سے پریشان ہے اللہ ان کی زندگیوں میں محبتیں عطا فرما اے اللہ دشمنیوں کو دور فرما آپسی تعلق کو ختم فرما محبت اور پیار سے زندگی گزارنے کی اللہ بہت توفیق عطا فرما اے اللہ اس مجمعے کی جائز تمنا و حاجات کو پورا فرما اللہ ہمارے بیماروں کا شفافہ فرما ہمیں بھی مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما کینسر سے برین ہمریز سے اللہ ایریا کرنے والی بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اللہ غربوں کو بھی قبول فرما جوانوں کو بھی قبول فرما بچوں کو بھی قبول فرما عورتوں کو بھی قبول فرما اللہ تمام کو دین کا کام کرنے کی اور دین کے کام پر مرنے کی اللہ توفیق عطا فرما صلی اللہ علیہ تعالیٰ نے بھی نا رحمت اللہ